اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں آ وہ زیاد ہے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے اور اے مرے دو تمہارا زیادہ دہاں پر ہزگاری سے قطر ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بائلا نہ دو بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے